یہ دنیا ختم ہونے ہونے والی ہے آخرت کی زندگی کے لیے محنت جیسی کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر رہا ہوں ایمان میرا بنا ہوا نہیں ہے اعمال جو ہونے چاہیے میرے پاس نہیں ہے جیسی فکر میرے اندر آخرت کی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے یہ خیالات آتے ہیں کہ نہیں دوستوں جانے کے بعد ارے ہانا تو کرو آتے ہیں اب اگر کوئی سال کے چار مہینے بھی اللہ کے راستے میں لگائے جو کہ ماشاءاللہ سے اس وقت ہماری محنت کی سب سے بڑی ترتیب ہے کوئی سال کے چار مہینے بھی دوست اور بزرگوں اگر لگا رہا ہے تو بھی آٹھ مہینے اپنے مقام پر ہی رہتا ہے اور ایمان بنانا آخرت کی فکروں کو زندہ رکھنا اس کے لیے محنت کرنا یہ کوئی چلے یا چار مہینے کا کام نہیں ہے یہ تو دوست اور بزرگوں مستقل محنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس محنت کو سبحن طویلا فرمایا ہے تیرنے سے تشبیح دی ہے ارے بولو جو چلنے والا انہیں رک سکتا ہے کہ نہیں بھاگنے والا بھی رک سکتا ہے دوڑنے والا رک سکتا ہے نا بولو تیرنے والا رک سکتا ہے کیا جو تیرنے والا رکے گا اس کا کیا ہوگا جو تیرے گا اور وہ رک جائے گا بیچ میں کیا ہوگا ڈوب جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اپنے حبیب کی محنت جو یہ دعوت کی مبارک محنت ہے اس کو تیرنے سے تشبیح دی ہے کہ تیرنا ہے شبہن طویلا مسلسل دوست اور بزرگوں ایک محنت ہے جو موت پر ختم ہوگی ارے بولو کہاں ختم ہوگی موت پر خاتمہ انمان پر ہو جائے اللہ کی رضا کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں دوست اور بزرگوں وہ ہم سب کا ٹارگٹ ہے اس کے لیے محنت کو سیکھنے کے لیے چار مہینے اللہ کے راستے میں لگانا اور محنت کرنا کب تک ہے بھائی موت تک اور وہ محنت نفع دیتی ہے جس محنت میں تسلسل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بولو تسلسل مانے کنٹینیوس مسلسل محنت سے نفع ہوتا ہے جیسے ہمارے بزرگوں نے مثال دی ایک پانی کا قطرہ ہے وہ کسی وضو خانے کے اوپر یا گھر میں لیکیج کی وجہ سے گرتا رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس پتھر کے اندر اس ایک پانی کے کترے نے سوراخ کر دیا ہو جاتا نا سوراخ نیچے اگر دوسرے پتھر کے اوپر یہ جو بڑے بڑے پانی کے ٹینکرز ہوتے ہیں ان کو لا کر وہ جو پریشر ہوتا ہے اس پہ مارو صبح میں پانچ لیٹر دوپہر میں پانچ ہزار لیٹر پھر شام میں پانچ ہزار لیٹر ایک ٹینکر میں پانچ ہزار لیٹر کچھ آتا ہے اس کے اندر دوستوں بزرگوں اس میں کتنے کروڑوں اربوں خطرے ہیں اور اس کا پریشر بھی کتنا زیادہ ہے لیکن وہ پتھر کیا ہوگا ٹینکر مارنے سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پتھر کچھ نہیں ہوتا اس کو حالانکہ اس میں کروڑوں قطرے ہیں اس کا پریشر بھی زیادہ ہے اس میں اس کی مقدار بھی زیادہ ہے لیکن دوستوں بزرگوں پتھر پہ کوئی اثر اس کا نہیں ہے لیکن ایک قطرہ پانی کا تسلسل کے ساتھ مسلسل محنت کر کر استقامت کے ساتھ ایک جگہ گر رہا ہے اس پانی کے قطرے کے گرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پتھر کے اندر کیا ہو جاتا ہے چھید ہو جاتا ہے ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا بولو پیارے اس پانی کے قطرے کو لے کر میں جو اپنے پورے اعضا میں جو سب سے ملائم جگہ سافٹ جگہ ہماری آنکھ ہے آپ کی آنکھ پہ بھی ماروں گا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن وہی پانی کا قطرہ سخت پتھر میں چھید کر رہا ہے کیا وجہ ہے ارے بتاؤ نا میرے پیاروں استقامت مسلسل محنت تسلسل کے ساتھ جب کام ہوتا ہے تو اس کا اثر میرے دوست اور بزرگوں ظاہر ہوتا ہے محنت پہ تسلسل دکان روز کھلتی ہے ارے کس کس کی دکان ہے ذرا بتاؤ ہاتھ تو اٹھاؤ ارے دکان والے تو ہوں گے اس مجمع میں تو کتنی ساری دکانیں ہیں بھائی روز کھلتی نا تمہاری دکان یہ ہفتے میں دو ہی دن دکان روز کھلتی ہے زراعت والے جب دھان ڈالتے ہیں تو روز جاتے کی نہیں کھیتے بھائی نوکری والے روز جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ اپنے کالج جاتے ہیں روز اسکول والے روز اسکول جاتے ہیں ارے بولو روز محنت ہو رہی ہے پوری کی پوری اور کالج کی محنت روز ڈیلی زراعت کی محنت روز ڈیلی دکان روز کھل رہی ہے وقت پہ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا ارے بھائی بیان نہیں ہے آپس میں ایک بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے ارے بھائی کر رہے گی نہیں روز اور بزرگوں ایک سوال یہ ہے دکان سے زیادہ اہم زراعت سے زیادہ اہم نوکری پر جانے سے زیادہ اہم اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے اسکول اور کالج جانے سے زیادہ اہم آخرت کی زندگی کا بننا ہے کہ نہیں ارے بولو ہے کہ نہیں ہے تو جب دکان روز کھل رہی ہے نوکری پہ روز جا رہے ہیں اور دوستوں بزرگوں زراعت کے لیے روز محنت ہے ڈگریوں کے لیے اسکول اور کالج روز جانا ہے تو آخرت کی محنت بھی تو روز کرنی پڑے گی نا جب اس سے زیادہ ضروری ہے اسی کا مذاکرہ ہے ایک محنت ہے دوستو جو ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ اس محنت کے ذریعے ہماری زندگی میں ہدایت کامل آ جائے اللہ کا دین کامل طور پر ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے اور اس کا جو اثر ہے ہمارے محلوں کے اندر وہ ماحول بنے جو کہ مدینے طیبہ کے اندر بنا ہوا تھا محنت سے ہوگا ایک محنت اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہے چار مہینے چلا تین دن ایک محنت دوست اور بزرگوں اپنے مقام پر رہتے ہوئے اعمال کو کرنے کی ہے اب بہت سارے اس میں ایسے ہیں جن کا چار مہینہ اور چلا لگا ہوا ہے اور سب پانچ اعمال جو ہم کہتے ہیں نا پانچ اعمال سب جانتے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے پانچ اعمال دوستوں اور بزرگوں پانچ اعمال کے عالم اور حافظ تو ہم سب بن گئے ارے بولو کیا بن گئے پانچ اعمال کے عالم اور حافظ ارے بھائی عالم یا حافظ نہیں بننا ہے پانچ عمل کے عامل بننا ہے عمل کرنے والا یہ پانچ امال اعمال ہدایت ہیں تربیت ہیں نبوت ہیں ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ارے بھیجا کہ نہیں ہر زمانے میں نبی آئے محنت کی لوگوں کو ہدایت ملی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے بھی محنت کی آپ کی محنت سے بھی امت کو ہدایت ملی اب ہدایت کیسے ملے نبی نہیں ہے نبی والے اعمال ہیں اب نبی نہیں ہے لیکن ہدایت کیسے ملی ہدایت تو ضروری ہے ہدایت ملے گی آدمی دین پر چلے گا دین کا کام کرے گا دنیا میں اللہ کے وعدے پورے ہوں گے آخرت اس کی بن جائے گی <clears throat> نبی نہیں ہے نبی والے اعمال ہیں جیسے نبیوں کی موجودگی میں نبیوں کی محنت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے دوست اور بزرگوں اس وقت نبی تو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں نبی والے اعمال ہیں یہ نبوت والے اعمال میں ہم لگیں گے ہم کو ہدایت ملے گی ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملے گی اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان اعمال کو اگر زندہ میرے دوست اور بزرگوں اس طرز و طریقے پر ہم کریں گے جس طرز پر ہمارے بڑے ہم کو مرکز نظام الدین سے بتا رہے ہیں تو اس کا اثر ظاہر ہوگا اس کا اثر کیا ہے معلوم کام کرنے والوں کی تربیت ہوتی ہے دین کی نسرت ہوتی ہے کام کرنے والوں کے اندر کا یقین بنتا ہے اور ان کی محنت سے باہر کا ماحول بنتا ہے مسجدیں مسجد نبیوی کے نمونے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان بستیوں کو مدینہ طیبہ جیسی بستی بنا دیتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ میرے کوئی بیان کی بات نہیں ہے ہمارے یہاں پر کام شروع ہو کے ساٹھ سال ہو چکے ہیں ملکوں نے کام کو لیا ہم سے زیادہ ان کے ملکوں میں کام پہنچ کر صرف تیس سال ہوئے ہیں اٹھائیس سال ہوئے ہیں بتیس سال ہوئے ہیں پینتیس یا چالیس سال ہوئے ہیں دوست اور بزرگوں اس وقت آسمانوں پہ ہیں ملکوں میں سفر جن کا ہوا ان کو معلوم ہے یہ آس پاس کے جتنے ممالک ہیں بہت آگے بڑھ گئے مسجد آباد مسجد نبوی کے طرز عمل پر مسجد آباد ہو چکی ہے علاقوں میں ایسی مسجدیں سو کی تعداد میں سینکڑوں مسجدیں ایسی ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے آباد ہوتی ہیں ایسے ہزاروں افراد امت میں موجود ہیں جو حضرات صحابہ کی ترتیب پر جان اور مال لگاتے ہیں اور ایسی مستورات وجود میں آ چکی ہیں جو حضرات صحابیات کے طرز پر ان کے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں اس کی برکت دوستوں اور بزرگوں ان علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے ہم سیرویل والے کرنول والے نندیال والے ویلگوڑ والے جو جو علاقے والے یہاں پر آئے ہیں دوست اور بزرگوں کون چاہتا ہے کہ ہماری بستی مدین طیبہ جیسی بستی بن جائے ارے بولو کون چاہتا ہے ارے ہاتھ تو اٹھاؤ سب چاہتے ہیں نا بھائی بنے گا انشاءاللہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر لانا پڑے گا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم محنت کر کے اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر لے کر آ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری بستی کو مدینہ طیبہ جیسی بستی منائے بنا نہیں چھوڑیں گے اس کا اثر ہے اس کے لیے دوستوں بزرگوں یہ اعمال ہیں اب جیسے میں نے کہا اعمال میں تسلسل اصل ہے بہت سارے افراد ہمارے ایسے ہیں یہ اتنا بڑا مجمع ہمارا کرنول کا سریویل کا یہاں پر ہے اور نندیال کا اور اطراف کے علاقوں کا ہماری ہر مسجد میں عمل ہوتے ہیں ارے ہوتے نہیں بولو ہر مسجد میں عمل ہیں لیکن عمل کرنے والے کے دو حصے ہیں دو قسمیں ہیں میں لگنے والوں کی ایک امال میں لگنے والے وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ نہیں کرتے اور یہ اکثریت میں ہیں ایک امال میں لگنے والے مشورے میں بیٹھنے والے تعلیم میں بیٹھنے والے پہلی اور دوسری گشت کرنے والے سیروزہ لگانے والے دوست اور بزرگوں اور سالانہ وقت وصول کرنے والے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے بڑی تعداد ہے لیکن ان میں اکثر وہ ہیں جو ان اعمال کو کرتے تو ہیں لیکن پابندی سے نہیں کرتے من چاہی سے کرتے ہیں سہولت سے کرتے ہیں جب وقت ملا جب کرتے ہیں جب سہولت ہوتی ہے جب کرتے ہیں کبھی اپنا سیروزہ دوسرے ہفتے میں لگاتے ہیں کبھی اس میں اگر سیٹ نہیں ہوا تو تیسرے میں لگاتے ہیں کبھی تعلیم میں آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں کبھی گشت میں رہتے ہیں اکثر رہتے ہیں کبھی نہیں بھی رہتے ہیں یہ میرے دوست اور بزرگوں کام کرنے والوں کی ایک قسم ہے اور اکثریت اسی کے اندر ہے میجورٹی اسی میں ہے زیادہ تر کام کرنے والوں کا حصہ اسی میں ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں ایک ایسا ہمارا کام کرنے والا ایسا طبقہ ایک حصہ ہے جو کام پابندی کے ساتھ کرتا ہے جو ہفتہ طے کر کر دوستوں اور بزرگوں سے سہروزہ لگاتا ہے جو وقت کو متعین کر کے ڈھائی گھنٹے مسجد کی آبادی پہ وصول کرتا ہے جو مہینہ طے کر کر اپنا سال کا چلہ وصول کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو کام دونوں کر رہے ہیں لیکن فرق کیا ہے دوستوں اور بزرگوں آدمی چار مہینے اللہ کے راستے میں گیا اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پہلے فرض نماز نہیں پڑھتا تھا اب تحجد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اشراق کا پابند ہے چاشت کے وقت میں دکان چھوڑ رہا بھائی کہاں جا رہے دکان چھوڑ کے چاشت پڑھنے جا رہا ہوں مغرب سے اتنی دیر سے کیوں آئے اوابین پڑھ کے آیا ہوں کیا ہوا چار مہینے کے بعد اثر ہوا دوست اور بزرگوں جو پابندی سے عمل کریں گے یہ اثر باقی رہے گا اور اس میں ترقیات ہوں گی اگر پابندی نہیں کریں گے یہ اثر زائل ہو جائے گا یہ اثر کم ہو جائے گا آہستہ آہستہ کر کے اعمال میں سستی آنا شروع ہوگی اور دوستوں بزرگوں اس بات کا خطرہ ہے بڑے خطرات ہیں کہ اگر پابندی نہیں ہوگی دوستو جہاں پر اللہ نے ہم کو پہنچایا ماضی ہم کو نیچے آنا پڑے گا اب پابندی کرنے والوں کو کیا ملے گا اور جو پابندی نہیں کرتے ان کو کیا ملے گا بھائی سنیں گے نا انشاءاللہ ارے سنیں گے جو پابندی کریں گے ان کو کیا اور جو نہیں کریں گے ان کو کیا ملے گا دو الگ الگ چیزیں ہیں جو پابندی نہیں کریں گے جیسے من میں آیا ویسے عمال میں لگیں گے اللہ ان کو محروم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے جب یہ عمل کریں گے ان کو اجر اللہ دیں گے لیکن ان کو نفع بعتبار ایمان کے بننے کے بعتبار ایمان کے ترقی کے نہیں ہوگا ان کو صرف اجر ملے گا اعمال کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا ان کی ترقی نہیں ہوگی یہ صرف اجر والے ہیں دوسرے پابندی کرنے والے دوست اور بزرگوں ان کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا لیکن اجر کے ساتھ ان کے اعمال کا ان پہ اثر بھی ہوگا ہر عمل سے ان کی ترقی ہوگی ہر تعلیم سے یہ آگے اللہ کی طرف بڑھیں گے ہر گشت ان کو اللہ تک آخرت کی فکروں میں آگے بڑھائے گی ہر سہروزہ ان کو آخرت کی فکروں میں ترقیات کی سیڑھیاں چڑھوائے گا یہ آگے بڑھتے رہیں گے جتنا آگے بڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کے فیصلے بھی کریں گے مسجد کی سطح سے لے کر عالمی تقاضے ان سے اللہ پورے کروائیں گے یہ کس کو ملے گا پابندی کرنے والوں اس لیے دوستوں بزرگوں درخواست ہے دل کی گہرائیوں کے اندر سے یہ ہمارا اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بہت قبول فرمائے اپنی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ دینا چاہتے ہیں اس لیے اللہ نے یہاں پر بلایا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم طے کریں کہ اللہ کا کام پابندی کے ساتھ کرنا ہے ارے بولو کون کون تیار ہے پابندی کے ساتھ کرنے کے لیے بھائی پابندی کا مطلب کیا ہے پابندی کا مطلب کیا <clears throat> روز کے اعمال کا وقت طے کرو ارے بولے روز کے عمل کا وقت طے کرو آفس جانے کا وقت ہے نہیں ہے ارے بہت سارے لوگ آفس جاتے ہوں گے نا آفس جانے کا وقت ہے اور دکان کھولنے اور بند کرنے کا وقت ہے اسکول اور کالج کا وقت طے ہے اس وقت میں جانا اس وقت میں آنا یہ تو ان سارے کاموں سے بہت بڑا کام ہے بھائی یہ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے یہ تو صحابہ والا کام ہے اس محنت سے تو ہم کو ہدایت ملے گی ہمارے ذریعے پورے عالم کے ہدایت اندر ہدایت عام ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے روز کے جو اعمال ہے مشورہ اور ڈھائی گھنٹے کی محنت مسجد کی آبادی کے ساتھ اور دوست اور بزرگوں اپنی دو تعلیم ایک مسجد کی ایک گھر کی اس کے لیے وقت طے کرنا بھائی کریں گے انشاءاللہ اپنی مسجد وار جماعت کو جوڑ کر ہر ساتھی اپنے وقت کو طے کرے اسی وقت میں ان اعمال کو کرے کریں گے دوسرا ہفتے والے اعمال جو دو گشتے ہیں اس کے لیے دن طے کرنا کر لیں گے انشاءاللہ کہ پہلی کا گش دن اور دوسری کا شیش دن اور دوست اور بزرگوں مہینے کا جو عمل ہے سہ روزہ اس کے لیے ہفتہ طے کرنا میں دوسرے ہفتے میں جاؤں گا میں تیسرے میں یا چوتھے میں یا پہلے میں جیسے بھی ہو اب اس کو کہیں گے پابندی سال کے وقت کے لیے مہینہ طے کرنا روز کے لیے وقت طے کرنا تین عمال کے لیے ہفتے کے دو گش کے لیے دن طے کرنا اور مہینے والے عمل کے لیے ہفتہ طے کرنا اور سال والے عمل چلے کے لیے چار مہینے کے لیے وقت کا ایک مہینہ طے کرنا اگر یہ ہم نے چار اوقات اپنی محنت کے طے کر لیے انشاءاللہ ہم پابندی والوں میں شمار ہو جائیں گے بھائی سمجھ میں آیا پابندی والے کس کو کہتے ہیں ارے بھائی سمجھ میں آئے کہ نہیں بولو ارے کیا سمجھ میں آیا روز کے اعمال کا وقت طے کریں گے ہفتے والے عمال کے دن طے کریں گے مہینے والے عمال کا ہفتہ طے کریں گے اور سال والے عمل کا مہینہ طے کریں گے کریں گے انشاءاللہ اب دوستو بزرگوں کون کون اب سے انشاءاللہ آج سے ہی ہاتھ اٹھا تو انشاءاللہ ہم لوگ پابندی والے بنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو اٹھانے کی لاز رکھ لے دوستو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے یہ ہاتھ بھی اللہ نے اٹھوائے ہیں اب دوستو بزرگوں جو پابندی کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہمارے بڑے فرماتے ہیں جو پابندی کریں گے ارے بولو جو پابندی کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے اچھا کیا خوشخبری ہے خوشخبری یہ ہے کہ جو پابندی کریں گے اللہ ان کا امتحان لیں گے جو پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیں گے امتحان کئی کے لیے ہوتا ہے بولو ارے ترقی کے لیے ہوتا ہے ٹینتھ والے کا امتحان ایس ایس سی والے کا انٹر میں پہنچانے کے لیے انٹرمیڈیٹ والے کا امتحان ڈگری میں پہنچانے کے لیے گریجویٹ کا امتحان پوسٹ گریجویشن میں پہنچانے کے لیے ارے بھائی بولو ایسی ہے کہ نہیں امتحان ترقیات کے لیے آتا ہے امتحان کا پہلو کیا ہوگا جس وقت میں عمل ہوگا اس وقت میں اللہ حالات لے کر آئیں گے سچویشن لے کر آئیں گے جو فیملی کی طرف سے کاروبار کی طرف سے برادری کی طرف سے الگ الگ شکلوں میں الگ الگ ساتھیوں کی نوعیت کے اعتبار سے اعمال کے وقت میں اللہ حالات کو لائیں گے چار ہفتے ہوتے ہیں مہینے کے اندر پہلا ہفتہ آپ نے طے کیا میں نہیں جاؤں گا آپ نے محنت کر کے جماعت بنا کر بھیج دی مسجد سے دوسرا ہفتہ میرا نہیں ہے میرا تو تیسرا ہے آپ نے محنت کی جماعت بنا کے ساتھیوں کے ساتھ روانہ کر دی تیسرا ہفتہ آپ کا جانے کیا اس ہفتے میں حال آئے گا ارے حال اللہ کیوں لے کے آئیں گے امتحان کے لیے امتحان کس لیے آگے بڑھانے کے لیے بزرگوں سے کام بھی لیتے ہیں امتحان ترقی کے لیے آئے گا شیطان اس کو استعمال کرے گا ہم کو تنزلی تک لانے کے لیے ایک کام اللہ کرتے ہیں ایک کام شیطان کرتا ہے اللہ حل لاتے ہم کو آگے بڑھانے کے لیے اور شیطان اس کو استعمال کرتا ہے ہم کو نیچے اتارنے کے لیے اب بولو کس کی ماننی چاہیے اللہ کی ہے شیطان کی اور کام بنانے والے کون ہیں میرے دوست اور بزرگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے ساتھیوں کے اندر اور بیان کرتے کرتے آپ اس آیت پہ پہنچے جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی اور آیت پڑھنے کے بعد خاموش ہو گئے کچھ نہیں کہا بہت دیر تک خاموش رہے ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک جلال کی وجہ سے لال ہو گیا غصے میں ہیں آپ اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ بڑے جوش کے ساتھ فرمایا جو یہ اللہ کا کام کرے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ نہ سمجھے فاسق ہے فاسق ہے فاسق ہے اللہ کی مدد تو دوست اور بزرگوں ہے ہے لیکن بعد میں آتی آتی پہلے نہیں ارے ارے مدد کب آئے گی بولو چلنے کے بعد آئے گی کہ پہلے آئے گی چلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے چھڑا چلوایا مدد بعد میں یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ میں چھڑا لے لیا آپ نے ننے اسماعیل کو نیچے لیٹا دیا اور آپ کے ہاتھ میں چھا ہے پاس نہیں نہیں چھا چلا مدد آتی ہے بعد میں اور چلنا پہلے ہم کو پڑے گا لیکن مدد یقینی ہے دوستو اللہ کی مدد آئے گی ضرور لیکن ہم کو چلنا پہلے پڑے گا ہم چلیں گے اللہ خوش ہوں گے اللہ مدد بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جمنے کی توفیق دیں گے اس لیے دوستوں بزرگوں یہ جو ہمارے کے وقت یہ حال اللہ مجھ کو ترقی دینے کے لیے لایا ہے خود نہیں آیا بیوی بچوں کی طرف سے جو حال آیا ہے آٹومیٹک جنریٹ نہیں ہو گیا یہ حال اللہ نے میری تربیت اور ترقی کے لیے بنایا ہے اس وقت مجھ کو ترقی کرنے کا وقت ہے اسی طرح ہر عمل کے وقت میں دوستوں بزرگوں چھوٹے موٹے احوال اور حالات آتے رہیں گے بھئی ہمارا کام کیا ہے بولو جمنا عمل کو مقدم کرنا اور تھوڑا سا حالات کو آگے پیچھے کرنا بھائی کریں گے انشاءاللہ اللہ اب اس پر اگر ہم جم جائیں گے ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ اگر یہ ہم نے کیا تو بڑی ترقیات کی راہیں اللہ تعالی ہم سب کو دکھائیں گے انشاءاللہ اب دوستوں بزرگ اور یہ کام جو ہے مسلسل محنت ہے جوہد مسلسل ہے جیسے میں نے عرض کیا مستقل محنت جو اس کو بنائے گا پابندی کے ساتھ جیسے عرض کیا ویسے اس کو کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا قول ہے اس کو ولایت کا درجہ موت سے پہلے عطا فرما دیں گے بقول حضرت مولانا صاحب اللہ علیہ یہ کام ولی ولی گر ہے کہتے ہیں اللہ کے دوست کو جو اللہ کی کامل اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا دیکھو دوستو یہ ہمارا کام یہ چار مہینے اور چلے لگانا اور یہ پانچامال کرنا ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتے ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتے کہ یہ کام پابندی سے کرنے والے کو اللہ خطب بنائے گا یا عبدال بنائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اتنی گارنٹی ہماری ضرور ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بن گیا نا کام اصل تو یہی ہے نا اس لیے دوستوں بزرگوں ہم سب نے ارادہ کیا کہ پابندی سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمنے کی توفیق عطا فرمائیں پانچ اعمال کی بڑی اہمیت ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے سو فیصد مرد چار مہینے لگائے ہوئے ہیں کتنے بھائی <coughs> سو فیصد مرد اور اگر اس محلے کے اندر اللہ نہ کرے پابندی چھوٹ گئی جیسے میں نے کہا اگر پابندی چھوٹ گئی پابندی کے بنا اس عمل کو کرتے رہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ سارے چار مہینے والوں کی فرض نمازیں لالے میں بڑھ جائیں گے ایک بھی ساتھی چار مہینہ لگایا ہوا نہیں ہے چالیس دن لگایا ہوا بھی نہیں ہے اور وہ محلے والے سنجیدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ ان پانچ اعمال کو اپنی مسجد کے اندر کرنے لگے انشاءاللہ اس محنت کی پابندی کی وجہ سے اللہ وہ دن دکھائیں گے کہ محلے کا ہر فرد انشاءاللہ چار مہینہ بھی لگائے گا اور پوری عورتیں گھر میں دیندار بن جائیں گی اور وہ مسجد انشاءاللہ پوری دیندار ہو جائے گی اصل کام ہے مقامی کام اب اس کا جو طرز اور طور طریقہ ہے ہم سب جانتے ہیں جیسے میں نے کہا عالم اور حافظ ہم سب ہیں لیکن دوستوں بزرگوں ہر عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہمارے کام میں ہے روز کے جو تین اعمال ہیں اس میں سب سے پہلا عمل مشورہ ہے ارے بولو کیا ہے مشورہ مشورہ مسجد میں سر جوڑ کر بیٹھنے کو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ معلوم کرے کہ مشورے والے ہمارے ساتھی کون ہیں ہم اللہ ہم کو معاف فرماوے اللہ ہم سب کو معاف کرے ہم دوست اور بزرگوں تبلیغ جماعت بن کر کام کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کی قسم یہ تبلیغ جماعت نہیں ہے میرے پیاروں یہ تو اللہ کے حبیب کا وہ کام ہے جو حضرات صحابہ کو سکھایا تھا لوگ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے تو کیا بولے عصری جماعت کے لوگ آگے دیکھو لوگ زہر کی نماز پڑھ کے باہر آئے تو بولے زہری جماعت کے لوگ آگے دیکھو ارے بولو زہری جماعت بنتی کیا زہر کی نماز پڑھنے والوں کی مغرب کی نماز پڑھ کے تو کہا دیکھو مغربی جماعت کے لوگ آ گئے دیکھو ارے مغرب کی نماز پڑھنے والے مغربی جماعت کے لوگ آئے میرے بھائیوں آپ ہی بتائیں ایسا ہے تو جیسے مغربی جماعت نہیں عصری اور زہری جماعت نہیں ہے ایسے تبلیغ جماعت بھی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو پوری امت کا کام ہے یہ تو ہر فرد امت کا کام ہے دعوت اللہ کا امر ہے اللہ کا حکم ہے جیسے نماز کا حکم اللہ نے اپنے پاک کلام میں دیا ہے کم و بیش ہم علماء فرماتے سات سو اڑتالیس مرتبہ اللہ نے نماز کو پڑھنے کا حکم قرآن میں دیا ہے کتنی مرتبہ ہاں سات سو سے زائد مرتبہ نماز پڑھو نماز پڑھو کیوں اہم ہے ہمارے بڑوں سے علماء اکرام سے ہم نے سنا دعوت کو اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ بیان کیا ہے یہاں تک کہ ایک عالم صاحب نے فرمایا دو تہائی قرآن دعوت ہے کیونکہ یہ امت دعوت ہے پہلے نبیوں کے واقعات پورے دعوت ہیں پہلے قوموں کے واقعات پورے دعوت ہیں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے آیات پورے دعوت ہیں ہزاروں احادیث دعوت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں یہ امت کون سی ہے بولو امت دعوت ہے دعوت اللہ کا امر ہے جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے دعوت کا کام کرنا اللہ کا امر ہے دوستو تو بات یہ ہو رہی تھی مشورے والے کون ہیں اللہ ہم سب کو معاف کرے ہم نماز پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں اس کے سب چلے جائیں اس کے بعد یہاں پر تبلیغ جماعت بیٹھے گی ارے ہو رہا نہیں ہو رہا بولو ایسا سب چلے جائیں اس کے بعد کون بیٹھے گی ارے کون بیٹھے گی ہاں اس لیے جو مسجد میں آنے والا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ ہمارا مشورے کا ساتھی ہے ہمارے مشورے کا ساتھی کون ہے ارے بتاؤ نا پیارے ہر مسجد میں نماز پڑھنے آنے والا ہر مسجد میں آنے والا مسلی وہ ہماری مسجد وار جماعت کے مشورے میں شریک ہو تو یہ امت کا کام ہے اگر ہم انتظار کرتے ہیں سب کے مسجد سے چلے جانے کا اور اس کے پانچ چھ پندرہ الگ سے بیٹھتے ہیں تو تبلیغ جماعت ہے اب بولو امت بنانی کی تبلیغ جماعت بنانی ہے بولو بھائی ارے بولو امت بنانی کی تبلیغ جماعت بنانی ہے ہاں تو اب سے کیا کریں گے الگ سے بیٹھیں گے نہیں دوستو بلکہ اگر ہمارے مشورے میں کوئی نہیں بیٹھ رہا ہمارے دل میں درد ہو یہ اللہ کے رسول کا امتی ہے اس کے چہرے پر سنت ہے یہ نماز اور تلاوت کرنے والا ہے یہ اللہ کا ذکر و اسکار کرنے والا ہے یہ یہ ذکر اللہ اور ذکر نبی کرنے والا ہے یہ اللہ کے نبی کی فکر والا بھی بنے یہ ہمارے مشورے میں شریف ہم کو گم ہو اس کا اور یہاں تک ہمارے بزرگوں نے ترغیب دی کہ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد اعلان کرے بھائی پوری مسجد والو انشاءاللہ ایک بہت بڑا مشورہ انشاءاللہ کام ہونے والا ہے سب تشریف فرمائیں پوری مسجد کے آنے والے مسلیان سے مشورہ ہو کیونکہ مسجد وار جماعت کا ساتھی کون ہے بھائی بولو چار مہینے لگائے والا چلے لگائے والا وہ ہے نہیں کریں گے انشاءاللہ ذرا زور سے تو بولو امت بنانی ہے تبلیغ جماعت نہیں بنانی ہے بڑا مسئلہ ہے اس وقت لوگ ہم کو تبلیغ جماعت سمجھ کرتے ہیں میرے دوست اور بر کو جماعت سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کی غسم تبلیغ جماعت نہیں ہے یہ تو امت کا کام ہے یہ تو ہر پردے امت کا کام ہے دوسری بات مشورے میں زیادہ وقت نہ لگایا جائے سات دس منٹ میں مشورہ ختم ہو مشورے میں تقاضوں کو پیدا کرنا جو تقاضوں کو پیدا نہیں کرتا ہمارے بزرگ فرماتے ظالم مسجد وال جماعت اور صرف مشورہ کرنا بہت مشورہ کرنا اور محنت اتنی نہ کرنا جتنا مشورہ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اسپلینڈر ہیرو ہانڈا وغیرہ گیئر کی گاڑی کو کک ماری اسٹارٹ کی اور گیئر میں ڈالے بغیر ایکسیلیٹر دے مارے آواز بہت ہو رہی لیکن کتنے آگے یہ گاڑی گیر میں ڈالے بھی نا ارے بولو ایکسیلیٹر تو بہت دبایا گیئر میں ڈالی نہیں کتنی آگے جائے گی دو تین کلومیٹر تو چلی جائے گی نا گیر میں ڈالے بھی نا ارے بولو نا پیارو ایسا نہیں کہ مشورے ڈھائی گھنٹے کے اور میں نے ڈھائی منٹ کی بھی نہیں مشورہ کام نہیں ہے مشورہ کام نہیں ہے کام کے لیے مشورہ ہے کچھ لوگ مشورے کو کام سمجھتے ہیں بڑا مسئلہ ہے یہ مشورہ کام نہیں ہے کام کے لیے مشورہ ہے اس لیے دوستوں بزرگوں مشورے میں تقاضوں کو پیدا کیا جائے جو تقاضا مشورے میں پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اتحاد فکر کی وجہ سے اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دیں گے جو تقاضا مشورے میں نہیں آئے گا اس کو عملی جامع پہنانا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے مشورے میں جو چیز آ جائے گی انشاءاللہ اتحاد فکر کے ساتھ دوست اور بزرگ اللہ کی مدد سے اس کی تکمیل ہو جائے گی دعوت کے تقاضے لوگوں کی عیادت اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی گھروں کی نصرت گھر گھر کی ملاقاتیں دعوت کے تقاضوں کی تکمیل دوست اور بزرگوں یہ مشورے کے اندر جتنی فکروں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اس کا اثر پورے عالم پہ پڑتا ہے مشورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے مشورہ تو ایک بہت اہم چیز ہے ارے بھائی پیچھے والے بھی سن رہے کہ نہیں بھائی ارے ہانا تو کرو تھوڑا ہاتھ اٹھا تو سن رہے نا بھائی بھائی ادھر والے بھی سن رہے نا مشورہ ایک بہت اہم چیز ہے جتنا فکر والا ہمارا مشورہ ہوگا اتنا با اثر ہماری محنت ہوگی مشورے میں بیٹھتے وقت ہر فرد مسجد وار جماعت جتنے ساتھی مسجد وار جماعت پہ بیٹھے وہ پورے عالم کی نیت بنائیں حضرت مولانا الیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں بنگلے والی مسجد کی قریب کی مسجد میں گش کرنے کے لیے بھیجا کہ بیان بھی کر کے آنا بعد میں وہ آئے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب بیان کیا تھا بیان کرتے وقت کیا نیت کی تھی آپ نے فرمایا حضرت جو مجمع سامنے تھا اس کی کی نیت تھی آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا تم پورے عالم کی نیت کرتے مجمع تو سنی لیتا اس کا اثر تیری نیت کی وجہ سے اللہ پورے عالم پہ ڈال دیتا ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہمارے ہر عمل میں کام کرنے والے پورے عالم کی نیت لے کر بیٹھے یہاں تک کہ ایک بیوی ایک میاں ایک بیوی ایک شوہر کوئی نہیں ہے بچے بھی نہیں ہیں دونوں بیٹھ کر گھر کی تعلیم گھر میں کر رہے ہیں تو ہدایت ہمارے بزرگوں کی یہ ہے کہ میاں اور بیوی پورے عالم کی نیت کر کر تعلیم کرے گی تو ان کی نیت کے اثرات پورے عالم پر پڑیں گے ہمارا ہر عمل عالمی اثرات رکھتا ہے ہاں ایک نوجوان تھا جس کا نام عبد الغنی تھا میوک کا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کام میں لگا اپنے دیہات میں بہت محنت کی لیکن کسی نے اس کی سنی نہیں یہ حضرت مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے اور کہا کہ حضرت اتنے مہینوں ہو گئے گش کر رہا ہوں ایک آدمی سننے کو تیار نہیں ہے آپ کا مشورہ اگر ہو جائے میں دوسرے محلے میں جاؤں جہاں پر کام اچھا ہوتا ہے میں وہاں پر جا کر جڑوں گا اور وہاں پر کام کروں گا وہاں پہ کام ہے حضرت نے فرمایا نہیں عبد الغنی ایسا مت کرنا تو اپنے علاقے میں گشت کرتے رہنا لوگوں کو سمجھاتے رہنا تعلیم کرتے رہنا جو جو بھی اعمال تھے انشاء اللہ انشاء اللہ تو اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں جو اکیلا گھومتا ہے دعوت کی فکر لے کر عالمی نیت کے ساتھ گھوم تیرے اس چلنے پھرنے پر میوات کے دیہات کے اندر چلنے پھرنے پر اللہ تعالیٰ ملکوں کی ہدایت کے فیصلے کریں گے اور تو دیکھے گا ایک دن اس مسجد کے اندر ملکوں کے کے ملک لوگ یہاں پر آئیں گے مرکز نظام الدین کون کون گیا ہے بھائی سب نے دیکھا نا پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے بہرحال بات یہ عرض کرنی ہے کہ پورے عالم کی نیت مشورے کے اندر بھائی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نیت بہت بڑی چیز ہے نیت کا اثر ہوتا ہے ہم سارے عالم کے ذمہ دار ہیں تو کوئی عمل عالمی نیت سے نیچے ہمارا نہ ہو بولو کریں گے انشاءاللہ اب جو فکر ہو وہ محلے کی ہوگی اور فکر کیسے ہوگی دوست اور بزرگوں مشورے کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر ساتھی کو کام ملے اور پورا علاقہ کور ہو یہ مشورے کی چیز ہے ارے بولا مشورے کی چیز کیا ہے ہر ساتھی کو کام ملے ہمارے کام کرنے والا عملہ اس لیے ضائع ہوتا ہے کہ ہمارے مشورے سے ان کو کام ہی نہیں ملتا تقسیر کار کاموں کی تقسیم اس اعتبار سے ہو کہ ہمارے ہر کام کرنے والے کو کام ملے مشورے سے آئندہ دن اس کی کارگزاری ہو دوست اور بزرگوں دوسرا عنوان مشورے کا یہ ہے جتنا احاطہ ہماری مزیدوار جماعت کے اعتبار سے گھروں کا ہے ہر گھر میں بات پہنچے ہر گھر میں بات پہنچے کتنے دن میں پہنچے بھائی کون بتائے گا بولو جی محراب صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ پندرہ دن کے اندر پندرہ دن کے اندر پورا کا پورا محلہ کور ہونا چاہیے اگر پندرہ سے سولہ دن ہو گئے تو یہ مسجد وار جماعت ترقی کی طرف نہیں چل رہی ہے تنزلی کی طرف چل رہی ہے اب جب یہ ترتیب بنے گی گلیوں کے اعتبار سے اور گھروں کے اعتبار سے اپنے کام کرنے والوں پر علاقہ تقسیم کریں کہ بھائی پندرہ دن کے اندر ہر کسی سے ملاقات ہونی ہے تو ہر کسی کو کام ملے گا نا بھائی جب سب کو کام ملے گا کام کرنا ہی استقامت کا ذریعہ ہے جب کام ملے گا تو کام کریں گے نا اور جب کام میرے تو پورا محلہ ہمارے سامنے ہوگا کہ پندرہ دن کے اندر انشاءاللہ کور کرنا ہے تو سارے ساتھی استعمال ہوگی کریں گے انشاءاللہ ارے زور سے بولو بھائی ناشتہ کی نہیں ارے چائے دی کی نہیں بھائی نندیال والوں نے گنول والوں نے سیرویل والوں نے یا چائے کے پینا ناشتہ کھلا ڈالا ارے پینا سب نے بھائی ارے کچھ تو بولو ارے نہیں پلائے شاید بھائی معاف کرنا بھائی ہم انتظام کرتے آپ کے لیے جائے گا تھوڑا سا ذرا بشاشت پیدا کر لو بڑی اہم باتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے یہ ساری باتیں اور بزرگوں ہماری نہیں ہیں یہ امانت ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں یہ ان کی باتیں ہیں جنہوں نے جن سے اللہ نے کام کو لے کر سارے عالم کے اندر کام کو پھیلایا ہے مشورہ عالم نیت کے ساتھ کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ اور پوری جتنے مسجد میں ساتھی آنے والے ہیں ہر کسی کے خوشامد کر کے مشورے میں جوڑیں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ اور دوستوں بزرگوں سارے ساتھیوں کو کام دینا اور پندرہ دن کے اندر ہمارے محلے کے ہر گھر میں بات پہنچنا اس کی ترتیب انشاءاللہ مشورے میں منائیں گے بولو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں دوسرا عمل کیا ہے بھائی دوسرا عمل ہے دو تعلیم مسجد کی اور گھر کی تعلیم کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے اس کی بات ہونی چاہیے بھائی تعلیم کا مقصد ہمارے نزدیک معلومات میں اضافہ کر لینا ہے حدیث یاد ہو جائے معلومات میں اضافہ ہو جائے اور دل پتہ نہیں ہائے دل تاثر لینے والا بن جائیے تعلیم کا نفع ہے مقصد نہیں تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد اللہ کے وعدوں کا یقین حاصل کرنا ہے فضائل کی تعلیم ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے وہ کس سے تعلق رکھتی ہے ارے بولو نا پیارے ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے فضائل اللہ کے وعدے ہیں اور فضائل کی مثال ہمارے بڑوں نے دی جیسے پینے کا اچھا صاف پانی جب پانی پیتے تو کیا ہوتا ہے تازگی پیدا ہوتی ہے ارے ہوتی نہیں ہوتی بولو آدمی کتنا ہی پرانا ہو جائے پانی دے رہے دیکھو پانی کا نام سن کے آدمی کتنا پرانا کیوں نہ ہو جائے آدمی کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو جائے پانی تو پینا پڑے گا نا بھائی کیونکہ پانی تو موت تک کی ضرورت ہے پانی پیئیں گے تو تازگی آئے گی اسی طریقے سے آدمی کتنا ہی پرانا ہو جائے تعلیم سے مستثنا نہیں ہے تعلیم اس کے لیے ضروری ہے یہ نہیں بھائی ہم نے اتنے مرتبہ چار مہینے لگا ہم کو تو فضائل ہے کون سے پہ کیا لکھا ہوا میں بتاتا ہوں یہ نہیں ہے تعلیم اس لیے نہیں ہو رہی ہے جیسے پانی صاف پانی پینے سے تازگی پیدا ہوتی ہے دوست اور بزرگوں اسی طرح فضائل کی تعلیم کے حلقے میں کوئی بشاشت کے ساتھ محتاج بن کر بیٹھے اسی طرح اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہونے کا سبب یہ فضائل کی تعلیم ہے کوئی اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے پوری مزیدوار جماعت ہلکا لگا کر آداب کی رعایت رکھ کر آدھا گھنٹہ تعلیم کرے روز کتنا بھائی <coughs> حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے پاس مولانا سعید احمد خان صاحب ہمارے بڑے سعید بھائی بھوپالی غالباً آ کر کہا کہ حضرت میں مسجد کی تعلیم کتنا ٹائم کرنا چاہیے مسجد وار جماعت کی حضرت نے فرمایا ڈیڑھ سے دو گھنٹے کتنا فرمایا تو حضرت نے سوچا بڑے سعید بھائی نے شاید حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے غلط سن دیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کی تعلیم میں پوچھ رہا ہوں دوسری مرتبہ جا کے حضرت میں اللہ کے راستے میں نہیں مسجد وار جماعت کی تعلیم کتنے ٹائم کرنا پوچھ رہا ہوں ذرا آپ فرما دیں آپ نے فرمایا ڈیڑھ سے دو گھنٹہ دیکھو ہمارے بزرگ تو چاہتے ہیں کہ اتنی تعلیم ہو لیکن مرکز سے یہ کہا جا رہا نظام سے کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ کتنا بھائی آدھا گھنٹہ تیس منٹ پورے کم سے کم ہماری مسجد وار جماعت اہتمام کے ساتھ تعلیم کرے ایک دن منتخب سے تعلیم ہو دوسرے دن صدقات کے ہو ہو ترک لگا کر تعلیم کرنے والا حسن خوبی کے ساتھ تعلیم کرے ایک ایک حدیث کو تین مرتبہ پڑھے کوئی اہم بات ہے مجمع کو متوجہ کرتے ہوئے تعلیم کرے تعلیم کے اندر ایک بڑی اہم بات یاد آ گئی سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعلیم کرنے والے کی بڑی میرے دوستوں اور بزرگوں ذمہ داری ہے ہوتا کیا ہے بتاؤں جماعت میں بھی وار جماعت میں بھی ارے بتا دوں کیا ہوتا ہے تعلیم کرنے والا تعلیم کی کتاب میں دیتا ہے اور تعلیم کرتا رہتا ہے اور پورا مجمع ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے کوئی چٹائی سے کھیلتا رہتا ہے کوئی سوتا بھی رہتا ہے ارے بولو ہوتا کہ نہیں ایسا نہیں دوستو یہ تعلیم کے پورے نور کو ختم کرنے والی بات ہے تعلیم تو دعوت کے بعد سب سے مؤثر عمل ہے دعوت کے کام میں سب سے بڑا عمل زندگیوں کے اندر تبدیلی انقلاب لانے کے اعتبار سے دعوت کے بعد تعلیم ہے تعلیم کرنے والا ایسا ہمارا ساتھی بنے کتاب پڑھتے ہوئے اپنے سارے مجمے کو دیکھتا ہوا کتاب پڑھے کھلے کھلے انداز میں کوئی اہم بات آئے اس کو ساتھیوں کو متوجہ کرے بھائی دیکھو کتنی اہم بات آئی ہے اللہ کا کیسا بڑا وعدہ ہے ایک مرتبہ اور پڑھ رہا ہوں دوستو غور سے سنو مقصد یہ ہے کہ مجمے کو متوجہ رکھے اور اپنی طرف سے کو بیان تقریر کرنا سخت منع ہے بہت سارے ساتھوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیان کرنے کا شوق لگ جاتا ہم کو حالانکہ بیان کچھ نہیں ہمارے کام کے اندر ہمارے کام میں تو مذاکرے کی اہمیت ہے امت کو کام سمجھانا ہے کام پہ لانا ہے بیان تو ایک چھوٹی موٹی چیز ہے کوئی اہمیت نہیں کام کے اندر ہمارے ہوتا ہے بہت سارے ساتھی کو شوق ہوتا ہے بیان کرنے کا کتاب بند کر دیتے ہیں بیان شروع کر دیتے ہیں ایک گھنٹے کی تعلیم میں دس منٹ تعلیم پچاس منٹ بیان اللہ معاف معافت ہمارے حضرت جی مولانا فرماتے ہیں جو تعلیم کے دوران میں بیان کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے اس نے نبی کی بات پر اپنی بات کو فوقیت دی ہے نبی کی بات پر اپنی بات کرے کتنا بڑا بات ہے بھائی نبی کی بات کافی ہے ہمارے لیے حدیث تین مرتبہ اچھے انداز میں پڑھیں گے نفع جو فائدہ ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے بڑی حدیث آ جائے اس کو ایک دو مرتبہ پڑھ لیں گے چھوٹی کو تو تین مرتبہ پڑھیں گے ہی پڑھیں گے پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ تعلیم والا عمل ہمارے بننے والا عمل ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوری امت کو اللہ کے وعدوں کے یقین پر اٹھایا تھا ارے بولو کہاں اٹھایا تھا اللہ کے وعدوں کے یقین کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے جانتے تھے مجھ کو اللہ کے راستے میں گردن کٹانے پر کیا ملے گا دس دس بارہ بارہ سال کے بچے ایسے پنجوں پر کھڑے ہوتے تھے اے اللہ کے رسول اے اللہ کے حبیب اجازت دے ہم بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں عورتیں اس بات کی متمنی تھی میرا شوہر میرا باپ میرا بھائی یہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے عورتیں خوشیاں میرا بھائی اللہ کے راستے میں قتل ہوا آج دوستوں بزرگوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے کہ ڈگریوں پہ کیا ملے گا دینار کا کیا ریٹ ہے ریال کا کیا ریٹ ہے ڈالر اور پاؤنڈ کا کیا ریٹ ہے کون سی نوکری سے کہاں ہوگا کتنی ڈگریوں پر کتنے کورس کے اوپر کتنی تنخواہ ملے گی اللہ معاف فرماوے ہمارے بچوں کو یہ تو معلوم ہے دوستو لیکن اللہ کے ذکر پر دین کے کام پر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت پر حسن اخلاق کو حسن اخلاق پر زندگی کو لا کر کیا ملے گا ہمارے بچوں کو ہمارے معاشرے میں کسی کو نہیں گا ارے بولا ایسا ہے کہ نہیں یہ فضائل کا حل کا اور بزرگوں یہ مسجد میں اور ہمارے گھر میں مضبوط ہوگا تو وہ بات پیدا ہوگی انشاءاللہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں عام طور سے پیدا ہو کہ ہر کوئی آخرت کے اور اعمال کے شوق میں عمل کو کرتا تھا بھائی کریں گے آدھا گھنٹہ تعلیم مسجد میں انشاءاللہ ارے کون کون کریں گے سب کریں گے اللہ بہت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو اٹھانے کی لاز رکھ لے ماشاء اللہ اب اپنے گھر والوں کی فکر کرنا پوری دنیا میں تبلیغ کرنے کے لیے پوری دنیا جا سکتی ہے بھائی امریکہ میں تبلیغ کرنے والے امریکہ کے علاوہ پوری انسانیت امریکہ میں جا سکتی ہے سرویل میں تبلیغ کرنے کے لیے سیرویل کے علاوہ پوری دنیا تبلیغ کرنے کے لیے سرویل میں آ سکتی ہے میرے گھر کی عورتوں میں کون تبلیغ کرے گا باہر والا تو نہیں آئے گا نا بھائی کون سمجھائے ہماری ماں ہماری بہنیں بیوی یہ معصوم بہنیں اور چھوٹے چھوٹے بچے میرے دوست اور بزرگوں اللہ کے واسطے ان پر رحم کھائے یہ نہ ہو کہ سارے جہاں کی فکر اپنے گھر سے بے فکر سارے جہاں کی خبر اپنے گھر سے بے خبر ایسا نہیں جہاں ہمارے ذمہ ان کو کھانا دینا ہے ان کو گھر دینا ہے ان کو کپڑے دینا ہے اس سے بہت زیادہ اہم میرے دوستوں بزرگوں ہمارے ان کو دین سکھانا ہے ارے بولو کیا سکھانا ہے دین سکھانا یہ بیچاری عورتیں ہمارے کپڑے دھوتی ہیں ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں ہماری خدمت کرتی ہیں اور ہم تبلیغ والوں کا جھنڈا لے کر پورے عالم میں گھومتے رہتے ہیں اور دوستوں بزرگوں اللہ معاف کرے اب تک ان کو اللہ کون ہے نہیں معلوم اللہ کی ذات اور صفات کا علم ان کو نہیں ہے اللہ کے حبیب کی شان کو دین پر چلنے کے نفع کو دین پر نہ چلنے کے نقصان سے میرے دوست اور بزرگوں وہ آشنا نہیں ہے اللہ ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما دے اس لیے دوست اور بزرگوں طے کرو انشاءاللہ سب اپنے گھر والوں سے محبت تو کرتے ہیں نا بھائی اپنے بیوی سے والدہ سے بہنوں سے بچوں سے سبھی کرتے ہیں اگر لیکیج گھر میں ہو جاوے تو کیا کریں گے ہوں بولتے پہلے فکر کرتے لیکیج بند کرو بارش کا موسم میں پانی آ جائیں گا گھر میں کپڑے پھٹ گئے میرے بچے کے کچھ بھی ہوگا شام سے پہلے نیا اس کو لا کے دینا کرتا پائجامہ کھانے کو نہیں ہے دل بے چین کچھ نہ کچھ کر کے دال کھانا تو شام تک لانا ہی لانا ہے دوست اور بزرگوں ان کی آخرت کی دین کی ضرورت کی بھی تو ہم فکر کریں کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے کیا ہے اپنے گھر میں تعلیم پانچ اعمال کے ساتھ ایسے بہت سارے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ سے ملکوں کا سفر کرے ہیں دعوت کی محنت کو لے کر ملکوں میں پانچ پانچ مہینے کے لیے گئے ہیں لیکن ایسی کارگوزاریاں ان کے گھر کی آئی ہیں کہ ان کی بیوی کو بہن کو والدہ کو سور بھی یاد نہیں یہ بڑے نقصان کی بات ہے اپنی ذات کے بعد ہم تو پورے عالم کے ذمہ دار ہیں لیکن اپنی ذات کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کی ارے بولو کہاں کی ہے اپنے گھر کی ہے پورے عالم کے تو ذمہ دار ہم ہی مقدم اپنی ذات ہے لیکن اپنی ذات کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے اپنے گھر والوں کے اور بزرگوں پانچ اعمال کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کرنا پہلے قرآن کا حلقہ گھر میں لگانا سیکھنا سکھانا جیسے اللہ کے راستے میں ہم لوگ کرتے ہیں قرآن کے حلقے لگاتے ہیں یہ حلقہ ہمارے گھر میں لگے اہتمام سے گھر کے اندر سیکھنا سکھانا ہو دوسرے نمبر پر جو تعلیم ہوتی ہے مسجد میں اسی طرز پر ہمارے گھر میں ایک دن منتخب احادیث اور دوسرے دن فضل اعمال صدقات کے تعلیم ہو ترک لگا کر ہو اہتمام سے ہو پھر چھ صفات کا مذاکرہ ہو ہر کسی سے چھ صفات کا مذاکرہ کرواؤ کہ چھ صفات ہماری زندگی میں آئیں گے محنت کے راستے سے محنت زندہ ہوگی مذاکرے کے راستے سے اصل کیا ہے بولو زندگی میں چھ نمبر لانا راستہ کون سا ہے محنت محنت کیسے زندہ ہوگی مذاکرے کے ذریعے اس لیے روز چھ صفات کا مذاکرہ گھر پہ کریں کریں گے بھائی انشاءاللہ ہر کسی سے فردن روز آج والدہ کرے گی کل بیوی کرے گی اس کے بعد بہن کرے گی اس طریقے سے گھر کے اندر چھ صفات کا مذاکرہ ہو چھٹے نمبر پر روز انشاءاللہ تشکیل کریں گے ارے کیا کریں گے بولو کیا کریں گے کون سے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ چھٹا نمبر بولتے ہی جس کے ذمے چھ نمبر کا مذاکرہ ہے چاہے والدہ ہو بیوی ہو بہن ہو بیٹا ہو یا آپ ہو چھٹے نمبر پہ آگے بولے انشاءاللہ ہم اللہ نے ہم سب کو پورے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے کون کون کتنے کتنے وقت کے لیے تیار ہے روز تشکیل ہو روز ایوری ڈے کوئی دن تشکیل سے نہ چھوٹے تب یہ ہوگا تو بیوی کہے گی ہاں دو مہینے مجھ کو ہو گئے سیروزہ میں جا کر میرا سیروزہ کا مہینہ ہے انشاءاللہ میں سیروزہ کے لیے تیار ہوں والا کرے گی ہاں بھائی میرا عشرہ ہونا ہے سالانہ میں عشرے کے لیے تیار ہوں بیٹا بولے گا میری چھٹی آنے والی ہے میں چلے کے لیتا رہو آپ بولو سینا تان کے میرا بھی پانچ مہینے کا ارادہ ہے تو کیا ہوگا جب روز تقاضے مشورے کے بعد تشکیل میں چلیں گے انشاءاللہ مشورے سے پہلے جو چھ نمبر کے چھٹے نمبر پر تو انشاءاللہ اس کا اثر ہی ہوگا کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد تقاضوں سے بچے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس تشکیل کی برکت سے سب کے لیے وقت پر تقاضے پہ نکلنا آسان کر دیں گے پھر کریں گے انشاءاللہ روز کریں گے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کریں گے روز کریں گے نا تشکیل انشاءاللہ اور پانچواں کام کیا کرنا ہے بھائی آئندے دن کا مشورہ کر آئندے دن کا مشورہ کل تعلیم کون کریں گے کل ہلکے کون لگوائیں گے کل چھ صفات کا مذاکرہ کون کریں گے اس کے بارے میں چھوٹا سا مشورہ ہو جائے کہ آئندہ دن کی تعلیم کے بارے میں ہمارے سارے افراد گھر متفقر ہو جائیں گھر کے اندر ماحول سختی سے نہیں بنے گا گھر کے اندر ماحول دوستوں بزرگوں سختی سے ڈانٹ سے ڈپٹ سے نہیں بنے گا بلکہ نقصان ہوگا یہ نہیں کہ میں مرد ہوں اور ڈانٹ ڈپٹ کے میں تعلیم میں بچوں کو اور بیوی اور ماں بہن کو بٹھاؤں بلکہ ہمارا کام کیسے چلے گا اخلاق سے چلے گا ارے بولو کیسے چلے گا اخلاق سے اخلاق کے علاوہ کام چلانے کا کوئی ہتھیار نہیں ہے بھائی کریں گے انشاءاللہ محبت اور شفقت کے ساتھ گھر والوں کو تعلیم میں جوڑنا وقتاً فوقتاً ان کا ترتیب کے ساتھ وقت لگوانا اجتماعی تعلیم میں بھیجنا بچوں کو مختب بھیجنا کریں گے اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں اب دوستوں اور بزرگوں تیسرا ایک بہت اہم عمل ہے ذرا کان کو کھول لو دماغ کی رگوں کو اور ذرا تیز کر لو دل کو میرے دوستوں اور بزرگوں پوری طرح متوجہ کرو اس وقت الحمدللہ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد پر ہمارے بزرگوں کے اوپر عالم امیر حضرت جی مولانا صاحب صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی عمل کو کھولا ہے اس وقت کی ضرورت وہ عمل ہے جو حضرات صحابہ کے سیرت سے براہ راست لیا گیا ہے ہمارے کام میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے کام میں اگلی بات ہے جیسے کام میں ترقی ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کے اوپر کام کو اور ترقی دینے کے لیے صحیح باتیں سجھاتے ہیں الہام کرتے ہیں اور جو علاقے والے ان باتوں کو لیتے ہیں دوست بزرگوں وہ علاقے والے بھی ترقیات کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ خود اپنی ذات سے اور ان کا کام بھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے ڈھائی گھنٹے کی محنت مسجد کی آبادی کے ساتھ ہم کو کرنی ہے مسجد کی آبادی کے ساتھ ہوں گھنٹے کی ملاقاتیں ہوں لیکن ملاقاتوں کے دوران میں مسجد کو خالی نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیرت میں ہے ہی نہیں مسجد ویران اور بازاروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر سے پوچھو بھائی ڈاکٹر بازار میں ملا ڈاکٹر صاحب میرے کو یہ پرابلم ہے کیا بولے گا میرے کلینک کو آؤ ایک وکیل صاحب میرے وکیل صاحب وکیل صاحب میرا ایسا کیس ہے جی وکیل صاحب انہوں کیا بولتا میرے آفس کو آؤ ہر کام کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں دوست اور بزرگوں بازاروں سے تو اللہ کو نفرت ہے اور تشکیل کا ماحول تشکیل جو بازر ہوتی ہے دعوت کی جگہ مزید ہے سیرت بھری ہوئی ہے اس سے ہماری ملاقاتیں ڈھائی گھنٹے کی برائے ملاقاتیں نہیں ہیں ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں برائے مسجد ہیں گشتوں کا عنوان اور گشتوں کا موضوع لوگوں کو مسجد میں لانا ہے صحابہ صحابہ پہ گشت کرتے تھے مسجد میں لانے کے لیے اور مسجد لا کر دوست اور بزرگوں ایمان کی باتیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امت کے ملہم بیس سے زائد جگہ اللہ نے قرآن کو آپ کی رائے پر نازل فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے عمر میں وہ صلاحیت موجود ہے آپ فرما رہے ہیں لوگوں کو مسجد میں جمع کر کر کہ میں تم کو مسجد میں اس لیے جمع کرتا ہوں کہ میرے ایمان میں ترقی ہو جائے ماد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ ابن مسعود بڑے بڑے صحابہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ یہ سب بازاروں میں گشت کرتے تھے لوگوں کو مسجد میں لا کر دوست اور بزرگوں ایمان کی باتیں کرتے تھے تو ہمارے ڈھائی گھنٹے کی محنت میرے دوست اور بزرگوں مسجد کی آبادی کے ساتھ ہو مطلب دعوت تعلیم اور استقبال کے ساتھ ہو مسجد میں تعلیم ہوتی رہے ایک ساتھی استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے اور جتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ دو دو تین تین کی جوڑیاں بنا کر مختلف تقاضوں میں اپنے محلے میں پھیلے اور لوگوں کو نگد مسجد میں لانے کی کوشش کریں اور مسجد میں جو آ گیا دوست اور بزرگوں کی کیفیت بدل سیرت میں ہے وقت جو والے لوگ تھے وہ اللہ کے حبیب کے پاس تشریف لائے بہت بڑا آیا اور کہا ہم اسلام لائیں گے زکات نہیں دیں گے نماز نہیں پڑھیں گے اور دین کا کام نہیں کریں گے اسلام میں آنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں تو اللہ کے حبیب نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا خیمہ مسجد کے اندر لگاؤ ان کا خیمہ کہاں لگاؤ مسجد کے اندر لگاؤ کیونکہ مسجد کا ماحول ان کے دل کو اسلام کے لیے تیار کر دے گا میرے دوست ثقیف جو تھا وہ طائف والا جو آیا تھا قافلہ ان کے خیمے مسجد میں لگائے گئے کچھ وقت میں انہوں نے کہا ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے زکوٰۃ بھی دیں گے دن کا کام بھی کریں گے مسجد کے ماحول نے ان کو اسلام کے لیے تیار کیا قیدی جنگ ہوتی تھی قیدی آتے تھے قیدیوں کو جیل میں نہیں دیکھو مہمان آئے تو کہاں رکھا بولو ان کو مسجد میں کھیمے لگا کے رکھا اب یہ قیدی قید ہو کر ان کو جیل خانے میں نہیں رکھا بولے ان قیدیوں کو مسجد کے ستونوں سے باندھو قیدی جو ہوتے تھے مشرق کافر اللہ کے دشمن اسلام کے دشمن مسلمانوں کے دشمن لڑنے آئے تھے قید ہو کر ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا اب وہ کہتے تھے وہ ایمان کے حلقے وہ اللہ کی بڑائی وہ اللہ کی ذات و صفات کے تذکرے وہ جنت اور جہنم کے تذکرے میرے دوست اور بزرگوں اس ماحول کو دیکھ کر وہ مشرق قیدی وہ کافر قیدی کہتے تھے کھول دیا جائے اسلام کے لیے ہم تیار ہیں دوست اور بزرگوں ہمارے حضرت جی مولانا صاحب صاحب فرماتے ہیں جب مسجد کے ماحول سے ایک مشرق اور کافر اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ایک پیدائش مسلمان مسجد کے ماحول سے ایمان پر اور عمل پر نہیں آ سکتا اس لیے بات اچھی طرح دوستوں اور بزرگوں اپنے دل میں جمائے اس کو کہ ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں اگر کوئی تیار نہ ہو تو وہاں پر بھی اس سے بات کریں گے ایسا نہیں کہ مسجد ہی لانا ہے اگر کو تیار نہ ہو تو وہاں پر اس سے بات کریں گے لیکن اس سے آگے کا کام اس کو دیں گے یہ تو ہوں گی انشاءاللہ مسجد کی آبادی کے ساتھ ہماری ڈھائی گھنٹے کی محنت ابھی موضوع کیا ہے انوان ہمارا اسی لیے تو دو گھنٹے ہونا تھا ٹھیک ہے بھائی دیکھو ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے یہ اہم ہے اس پہ زور دیں گے باقی تو انشاءاللہ مختصر کر لیں گے ہر مسجد کو چوبیس گھنٹے کی آبادی پر لانا ارے بولو کیا کرنا ہے ہر مسجد کو چوبیس گھنٹے آباد یہ سیرت میں ہے حضرات صحابہ کے زمانے میں مسجد نبی چوبیس گھنٹے آباد رہتی تھی دن بھر اعمال سے آباد رات بھر ذکر و تلاوت اور عبادت سے آباد میوات کے اندر ایک سو تیس مسجدیں چوبیس گھنٹے آباد ہیں وہ فجر سے لے کر رات میں دیر تک مسجد کی آبادی کے ساتھ گشتوں کی محنت ہوتی ہے وہاں سے لے کر فجر کی تک دوست اور بزرگوں دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی شفٹ میں ساتھی ذکر اور تلاوت اور عبادت میں جماعتیں بنتی ہیں اب سوچو ایسے محلوں کے اندر جہاں پر دن بھر دعوت چلے رات پر عبادت ذکر اور تلاوت چلے ان محلوں کے حق میں کیسے اللہ کے رحمت کے فیصلے ہوں گے ارے ہوں گے نہیں ہوں گے اب ہم سرویل والے نندیال والے کرنول والے جو جو ہمارے یہاں پر مسجد وار جماتے ہیں ان سے درخواست دی کہ ہم ارادہ کریں کہ ہمارا ٹارگیٹ مسجد کو چوبیس گھنٹے کی آبادی پر لانے والا کام کریں گے ارے تھوڑے ہی انشاءاللہ ہے کیا ہو گیا بھائی اب دیکھو لانا کیسے ہے اس کا طریقہ ہماری ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتوں کے اندر ہر مسلمان سے مسجد میں لا کر جب بات کریں گے بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی وقت کم ہو گیا ہم جہاں پر مسلمان کو لا کر اپنے محلے والے کو لا کر جہاں پر اس سے چار مہینے کی بات کریں گے چلے کی کریں گے مسجد وار جماعت کی کریں گے گھر کی تعلیم کی کریں گے بچوں کو مکتب بھیجنے کی کریں گے یہ ساری ایک ملاقات میں کرتے ہیں نا وہاں پر آخری اہم بات اس سے کریں گے کہ بھائی اپنا فارغ وقت آپ مسجد کو دو یہ سب سے اہم تشکیل ہے بھائی کیا بولو فارغ وقت مسجد کے لیے مانگنا ہر فرد امت اپنا فارغ وقت پورا نہیں تو پورا نہیں اس کا کچھ حصہ مسجد کو دینے والا بن جائے ہر فرد امت کے پاس فارغ وقت ہے بھائی ہر مسلمان کے پاس فارغ وقت ہے اور ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے آپ نے فرمایا باہر کی پوری معصیت کا سبب یہ ہے کہ امت کا فارغ وقت اللہ کی نافرمانی میں لگ رہا ہے کوئی آفس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا کوئی دکان پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ دوستوں اور بزرگوں فارغ ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اب اس محنت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے مانگنا ہم جب انشاءاللہ ہر مسلمان سے اس کا فارغ وقت مسجد کے لیے مانگیں گے کوئی زہر میں فارغ ہوگا کوئی اثر میں ہوگا کوئی صبح میں ہوگا کوئی میرے دوست اور بزرگوں الگ الگ اوقات میں ہوگا ارے بھائی بیٹھ جاؤ اسے توجہ ہٹتی ہے بیٹھ جاؤ بھائی جب سب ہر مسلمان سے مطالبہ کریں گے فارغ وقت کا تو مسلمانوں کے فارغ اوقات آپ کو الگ الگ وقتوں میں ملیں گے جب مسجد کی آبادی کی محنت مکمل ہو جائے مکمل ہونے کے بعد ہی اس کی کارگزاری ہو بھائی آ رہی بات سمجھ میں مسجد کی آبادی کی محنت کے فوری بعد اس کی کارگزاری ہو اس میں دیکھا جائے کہ کون کون مسجد کو کس کس وقت دینے کے لیے تیار ہے اس وقت میں جماعت بنا دی جائے آسانی کے ساتھ پانچ وقت نماز کے بعد تو جماعتیں بن سکتی ہیں اور ہوتے ہوتے جہاں پر چار پانچ چھ میرے دوست اور بزرگوں کو جمع ہو جائیں وہاں پر ایک مسجد کی آبادی کی شکل اس وقت میں بن جائے بھائی کریں گے بھائی سمجھ میں آ گیا بھائی بولو کیا کریں گے بولو ایک دو تو بولو اٹھ کے کیا کریں گے مسجد کی آبادی کے لیے ہر مسلمان سے وقت پوچھنا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے بہت آسان ہے کوئی کوئی آدھا گھنٹہ دے دے پندرہ منٹ دے دے بیس منٹ دے دے چار پانچ ایسے اکٹھے ہو گئے اس وقت میں عمل ہمارا ایک ساتھ لگ کر وہاں پر شروع کر دے انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو ہماری مسجد اعمال سے آباد ہو جائیں گی وہاں سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے میری اپنی بات نہیں ہے وہاں سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حرم میں حرمین میں اذا ہوتی ہے صبح صادق سے ایک گھنٹہ پہلے جس کو تحجد کی اذا ہم لوگ بولتے وہاں سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ یہ اذا حضرات صحابہ کے زمانے میں رات میں دو بجے ہوتی تھی اور اس لیے ہوتی تھی کیونکہ صحابہ آدھی رات گھر کو آدھی رات مسجد کو دیتے تھے اذان کا مطلب یہ ہوا جو عشاء سے لے کر اب تک مسجد میں وہ گھر چلے جائیں اور جو گھر ہیں وہ صبح تک کے لیے مسجد میں آ جائیں چوبیس گھنٹے مسجد کو آبادی اور بزرگوں کون کون اپنی اپنی مسجد کے اعتبار سے ارادہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہم انشاءاللہ اپنی مسجد کو چوبیس گھنٹے کی آبادی پر لائیں گے کہ ہماری مسجد چوبیس گھنٹے امال سے آباد رہے دن میں بے اعتبار اعمال دعوت کے اور رات میں بے اعتبار امال عبادت کے بھائی کون کون کریں گے ذرا جلدی بتا دو انشاءاللہ سب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو اٹھانے کی لاز رکھ لیں ماشاء اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو جذا خیر فرمائے بڑے سکون کے ساتھ بڑے سنجیدگی کے ساتھ آپ نے بہت دیر سے مسجد کی آبادی کی محنت بھی ماشاءاللہ بڑے تفصیل سے سنے ہیں اس لیے سب ساتھی ارادہ کریں کریں گے بھائی انشاءاللہ شاء آپ دیکھو بھائی ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں ضروریات کے لیے انشاءاللہ آپ کو ڈیڑھ گھنٹہ دیا جا رہا ہے دو بجے ٹھیک ظہر کی آزان ہوگی ڈھائی بجے انشاءاللہ جماعت ٹھہرے گی ٹھیک ہے بھائی سب سب ساتھی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دعا پڑھنے سبحان اللہ بحمد صُبحان اللّہ بحمدہ اللہ